معافی اور رہنمائی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور قبیلہ قیس کی ایک عورت سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ یہ دعا فرما رہے ہیں دونوں راویوں کے الفاظ کو جمع کیا جا رہا ہے اللّہ مغفلی ذنبی و وعمدي و إني أستهديك لأرشد استحدی کلی بك من شر و اودوبی کم ان شدری نفسی دعا کا ترجمہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما غلطی سے ہوئے ہوں یا قصدن یا اللہ میں آپ سے اپنے اچھے معاملات کی رہنمائی مانگتا ہوں اور اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں عن عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ و قیس قیسن سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي الى آخره